روی بن حراش کہتے ہیں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے رہواں میں خطبہ دیا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد کچھ باتیں کی پھر پانی کا ایک برتن منگوایا اور اس سے ایک کلی کی اور چہرے بازوؤں سر اور پاؤں پر ہاتھ پھیرا اور برتن کا ایک روایت کے مطابق وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پی لیا اور پھر کہا مجھے یہ بات موصول ہوئی ہے کہ تم میں سے ایک آدمی کھڑے ہو کر پانی پینے کو ناپسند کرتا ہے یہ اس کا وضو ہے جو بے وضو نہیں ہوا اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کرتے تھے حدیث نمبر 624 مسند احمد